سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے اپنے غلام ابو معبد کو بتلایا کہ عہد نبوی میں جب لوگ فرض نماز سے فارغ ہوتے تو ذکر کے ساتھ آواز کو بلند کرتے تھے مزید انہوں نے کہا بلکہ جب میں اس ذکر کی آواز سنتا تھا تو پہچان جاتا تھا کہ لوگ نماز سے فارغ ہو گئے ہیں حدیث نمبر اٹھارہ سو بیاسی مسند احمد